کہ اسلم تسلم کہ اے سلطنت روما کے فرما روا اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو یہ سلامتی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو یو اللہ اجرا کا مر رہے اللہ رب العزت تمہیں دوہرا اجر دے گا اور اگر تم میری اتباع قبول نہیں کرتے پھر تمہاری پوری رعیت کا گناہ بھی تمہارے سر پہ ہوگا جب یہ خط پڑھ دیا گیا تو ہرقل کی مجلس میں ایک شور بپا ہو گیا کچھ آواز سجھائی نہیں دے رہی تھی ابو سفیان کہتا ہے کہ ہمیں ہرقل کی مجلس سے نکال دیا گیا اور باہر آ کر میں نے اپنے دوستوں سے کہا بقد عامر امر ابن ابی کبشا کہ ابو کبشا کا معاملہ اور اس کی دعوت اور اس کا دین ملک شام پر چھا چکا ہے یخاف ہو ملک من الاسفر روم کا فرما روا اس کی دہشت اور خوف میں مبتلا ہو چکا ہے ابو سفیان کی بات یہاں تک ختم ہو گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو نقل کرنے کے بعد اسی صنعت سے ابن ناتور کا قول پیش کیا ہے ناتور عبرانی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو باغات کی نگرانی پر معمور ہو ہرقل کی طرف سے اس کے باغات اور اس کی زمینوں کی نگرانی پر یہ معمور تھا اور اس کا بیٹا جو دین مسیحیت میں بڑا دیندار تھا بہت بڑا عالم تھا اور ہرقل کے نزدیک صاحب الرائے تھا اسے ہرقل کا بڑا قرب حاصل تھا آگے اس کا بیان شروع ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہرقل ایلیا میں تھا ایلیا ابرانی زبان میں بیت المقدس کو کہتے ہیں فلسطین میں بیت المقدس میں تھا اور یہ واقعہ سنچے ہجری کا ہے اس خط کے آنے سے پہلے اور یہ ایلیا میں ایرانیوں سے جنگ کے تعلق سے موجود تھا بلکہ فارس کو شکست دے چکا تھا اور یہ ایک بڑی خوشی کی خبر تھی ہرقل کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی مسلمان بھی چاہتے تھے کہ رومیوں اور فارسیوں کی جنگ میں رومیوں کو فتح ہو کیونکہ فارسی مجوسی تھے اور آتش پرست تھے اور رومی عیسائی تھے اہل کتاب تھے جو باہر کیف ان سے بہتر تھے اور اس کے برعکس کفار قریش نے چاہتے تھے کہ فارسیوں کو فتح نصیب ہو کیونکہ فارسی روز آخرت کے منکر تھے قیامت کے منکر تھے اس لحاظ سے ان میں اور فارسیوں میں تشبہ تھا لیکن مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ رومی غالب آ جائیں ابتدائی جنگ میں فارسی غالب آ گئے تھے جس سے کفار مکہ خوش ہوئے مسلمان پریشان ہوئے اگر اللہ آباد نے فرمایا کہ علی فلامی غلبت روم رومی مغلوب ہو گئے یہ اللہ کا امر ہے لیکن بعد غالب ان سے اگر وہ نفی بدر چند سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے چنانچہ اس شکست کے تقریباً چھ سال کے بعد رومیوں کو غلبہ نصیب ہوا اور یہ چھ ہجری کا واقعہ ہے جس میں مسلمانوں نے کفار قریش کے ساتھ ہدیبیہ کے مدام پر صلح کی تھی دس سال جنگ نہ کرنے کی جس کو صحابہ اکرام فتح مبین تصور کرتے تھے کیونکہ اس صلح سے دعوت کا راستہ ہموار ہو گیا بڑے بڑے وفود اور قبائل نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائی مختلف علاقوں میں بھیجے دعوت دین کے لیے اور دوسری خوشی کی بات فتح خیبر تھی اور تیسری خوشی کی بات رومیوں کا فارسیوں پر غلبہ تھا اور ہرقل ایلیا میں بیت المقدس میں اسی تعلق سے موجود تھا کہ ایک دن ابن نادور کہتا ہے کہ اسبح یومن النفس نفس ہم نے ہرقل کو ایک دن صبح کے وقت دیکھا کہ وہ خبیف النفس بڑی بری حالت اور چہرے پر بڑی پریشانی اور بڑے گہرے کرب کے آسار تو ہم نے حاضر ہو کر عرض کیا استنگ کرنا ہے ادا کر آج ہم آپ کے چہرے پر بڑی ناگواری بڑی پریشانی کا اظہار اور بڑے آثار دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ ابن نادور کہتے ہیں کہ وہ ہرقل ہرکل ہزار ہرقل حزا تھا کا معنی کیا ہے اسے کہانت میں بھی بڑی دسترس حاصل تھی کاہنوں کے جو اخبار ہوتے ہیں کاہنوں کی خبریں جو خبریں وہ دیتے ہیں ان کے دو مصادر ہوتے ہیں ایک مصدر ستاروں کا علم علم نجوم وہ ستاروں سے ان کے اجتماع سے اور ان کی رفتار سے واقعات کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور دوسرا ان کا جو طریق خبر ہوتا ہے وہ شیاطین ہوتے ہیں اس دور میں ان کی کرسیاں آسمانوں کے قریب لگی ہوئی تھیں ان نشستوں پر وہ جا کر بیٹھتے اور آسمانوں کی خبریں جو باتیں فرشتے کرتے اللہ تعالی کے فیصلوں کے تعلق سے ان فیصلوں کو سننے کی کوشش کرتے ایک آدھ جملہ ان کے کانوں میں پہنچ جاتا اور وہ زمین میں آ کر ان کاہنوں تک کو پہنچا دیتے اور پھر وہ کاہن وہ آگے بیان کرتے تو ان کاہنوں کے یہ دو اخبار اخباری ذرائع تھے اور ہیرتن کاہن بھی تھا چنانچہ آج کی صبح وہ خبیص النفس پریشان اور اس کے چہرے پر کرم کے آثار تھے ابن ناظور کہتا ہے کہ ہم نے پوچھا یہ پریشانی کیوں ہے اور یہ کرب کے آثار کیوں ہیں اس نے کہا کہ انت نئی لا لما نظر تو پھر کہ رات جب میں نے ستاروں کو دیکھا تو میرے علم کہانت نے مجھے یہ بتایا مجھے اس بات سے آگاہ کیا کہ انا مارے گھر کا زہر کہ اب اس زمین پر اس بادشاہ کی حکومت آئے گی جس بادشاہ کی قوم ختنہ کرتے ختنہ کرنے والی قوم کی حکومت آنے والی یہ رات مجھے سجھائی دی ہے یہ خبر ملی ہے یہ خبر یا تو نجوم سے اور ستاروں کی ترکیب سے اس نے حاصل کی یا شیاطین کے انقا سے حاصل کی کبھی اس زمین پر بادشاہت اور غلطہ ستوت اس بادشاہ کا ظاہر ہونے والا ہے جس کی قوم کا تمیز یہ ہے کہ وہ قوم ختمہ کر دے ہرقل نے کہا کہ یہ کون بادشاہ ہے جو ہمارے ایک عرصہ کے چھائے ہوئے سکہ کو کاٹ دے گا اور اس کی حکومت قائم ہو جائے گی یہ ہماری حکومتیں کہاں جائیں گی جو ہم طاقت اور وسائل سے مالا مال ہیں اس کا کیا ہوگا اس نے کہا کہ فن گرو میں یہ دنوں کی ہاں دل لگاؤ پتہ لگاؤ کہ ختمہ کرنے والی قوم کون سی اس زمین کے کشت پر ختمہ کون کرتا ہے یہ خبر معلوم کرو اس کی شورا نے جواب دیا کہ ختنہ ہمارے علم کے مطابق ایک ہی قوم کرتی ہے اور وہ یہودی ہیں ہے اور یہودی ہمارے ماتحت تحت ان میں اس قدر صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اتنی بڑی طاقتوں کو شکست دے کر غلبہ حاصل کر لیں وہ تو ہر مقام پر زلیل ہے اور ہر مقام پر ہمارے زیر دست وہ تو اٹھ ہی نہیں سکتے ان میں نہ وہ صلاحیت ہے نہ وہ کمال ہے نہ وہ طاقت ہے نہ وہ جرت ہے تو یہودیوں سے ہمیں کیا خوف ہے پھر بھی اگر تمہارا علم اس بات پر مصر ہے کہ خطرہ کرنے والی قوم غالب آ سکتی ہے تو اپنی تمام ریاستوں میں ایک خط لکھو اور ہر ریاست کے عامل اور گورنر کو حکم دو کہ اپنے علاقے سے ایک ایک یہودی کو چن چن کر قتل کر دیں اس میں گھبراہٹ کی بات ہی نہیں کوئی ڈرنے کی بات ہی نہیں یہود میں وہ جرت ہی نہیں کہ وہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا سکیں اور ان کا معاملہ غالب آ جائے اور اگر پھر بھی کوئی اندیشہ ہے تو یہ مٹھی بھر لوگ چند دنوں میں ان کا سفایا کر دیا جائے تاکہ یہ اندیشہ ختم ہو جائے یہ گفتگو جاری تھی کہ ہیرتن کہ ایک گورنر جو بسرا کا گورنر تھا اس نے ایک شخص کو بھیجا یہ شخص اللہ کے پیغمبر کا صحابی تھا جس نے جس جس کے ذریعے بسرا کے گورنر تک یہ خبر پہنچی تھی کہ ایک نبی ظاہر ہو چکا اور وہ نبی یہ برحق ہے اللہ کا سچا رسول ہے بسرا کے گورنر نے اسی کے ہاتھوں ہرقل تک خط پہنچایا ایک نبی ظاہر ہو چکا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کچھ لوگ اس پر ایمان لا چکے ہیں اور کچھ اس کی تقریب کرتے ہیں اور ایمان لانے والوں اور مقدمین کے ماں ہیں لڑائیاں بھی ہو رہی کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں اور پوری خبر تمہیں یہ پہنچا دے گا وہ نبی اسلام کا صحابی تھا اس کا نام مذکور نہیں ہے اس نے وہ خبر دے ہرقل نے جو ایک خوف جس پر تاری تھا اس نے کہا کہ اس شخص کو چیک کرو یہ آنے والا یہ اس کا خطرہ چیک کرو چنانچہ اسے خلبت میں لے گئے دیکھا گیا ہرقل کو خبر دی گئی کہ اس کا خطرہ ہے ہرقل نے کہا اس سے پوچھو کہ تم عرب کے علاقے کے ہو کہ عرب بھی ختمہ کرتے ہیں اس نے جواب دیا کہ ہاں عرب بھی ختمہ کرتے ہیں ہرکل نے کہا کہ پھر اے قوم یہ بات سن لو کہ جس بادشاہ کی اطلاع مجھ تک پہنچی ختمہ کرنے والی قوم کا بادشاہ اس کا معاملہ اس زمین پر چھا جائے گا اور کسرا اور کیسر کی حکومتوں کا خاتمہ کر کے جس کی شدت اور غلبہ اس زمین پر قائم ہو جائے گا وہ شخص محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں ایک اور شخص زخاطر جس کا علم اور فاصل ہرکڑ جیسے ہی تھے بلکہ ہرکر اس سے اپنے سے اسے اپنے سے بہتر عالم قرار دیتا تھا اس نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا اس کو خط لکھا اس کی رائے معلوم تھی اسے خط لکھ کر ہرکل سرزمین ایریا سے ہنس آ گیا ہنس ان دنوں میں ملک شام کا دارالخلافہ تھا بعد میں دمشق ہو گیا لیکن پہلے دارالخلافہ ہمس ہنس اور ہنس کو سولہ ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح کر لیا گیا تھا اور فاتح جو صحابی تھا جس کی قیادت میں ہنس فتح ہوا وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھا جن کے بارے میں ایک دفعہ امیر المومنین نے فرمایا تھا ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فرمایا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ کمرہ بھرا ہوا ہو میری شورا کے ارکان سے اور ہر رکن ابو عبیدہ بن جراہ جیسا ہو ابو عبیدہ بن جراح میں کیا خوبی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہاں امین و ہاں نہیں امت اس امت کا امین امانت دار ابو بیدا بن جرا امانت دار لوگ پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا پر چھا سکتے ہیں اور ہارے بنا سکتے ہیں اور جہاں خیالتیں آ جائیں وہاں غلبہ تو دور کی بات ہے ایک انچ فتح حاصل نہیں ہو سکتی یہاں تو مکمل صفائی چاہیے تدہیر چاہیے امانت اور دیانت چاہیے ابو بیدا بن جراح کی قیادت میں ہنس کو سولہ میں فتح کر دیا پھر اکل ہنس آ گیا ہنس پہنچتے اسے زغاتر کا خط موصول ہوا اور اس نے کہا کہ ہم نے جو تو انجیل پڑھی اس نبی کے دور کے حوالے سے اس نبی کی خوبیوں کے حوالے سے وہ سب کے سب پوری طرح اس شخص پر منتقل آ رہے ہیں اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں تم بھی ایمان لے رکن بھی یقین کر لیا کہ اللہ کا سچا نبی چنانچہ اس نے اپنا محل کا دروازہ بند کر لیا اور اپنی کابینہ کے جو خاص افراد ہیں ان سب کو جمع کر اس میں اس کی شورا بھی تھی سینک بھی تھی اس کے مدرا بھی تھے اور پوری تفصیل سے آگاہ کیا اور آخر میں یہ جملہ کہا کہ ہل نقم فل فلاح ایک روک اور یس مزہ رکھ اے میری قوم اے میرے ساتھیوں کیا تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ہدایت تمہیں نصیب ہو گئے وہ یس مدلا کو ملکوں کو اور تمہارا یہ ملک تمہارے لیے ثابت رہے محفوظ رہے اور صحیح سال رہے تو اس نبی کی اتباع کرنی اللہ کا سچا نبی تمہیں فلاح مل جائے گی کامیابی مل جائے گی دنیا کی اور آخرت کی بھی اور تمہاری حکومت بھی برقرار رہے گی ہرکل کی یہ بات سننی تھی کہ اس کی پوری کابینہ جوش میں آ گئی انہوں نے نفرت کا اظہار کیا خاص ہوں حیثت الحمر اور بس اس طرح چنگھاڑنے لگے جیسے جنگلی گدا چنگھاڑتے جو گھریلو گدے ہوتے ہیں ان کی چنگھاڑ کم ہوتی آواز ان کی بھی کئی ہوتی لیکن کم ہوتی لیکن جنگلی گدوں کی چنگھاڑ ان کی آواز انتہائی مکرو اور خوفناک ہوتی اور گدا اس لیے کہا کہ انہوں نے گدے بن کا ثبوت دیا تھا بات مان لیتے دعوت قبول کر لیتے لیکن دعوت کا انکار کر کے وہ گدے سے بھی بدتر ہو اور دروازوں کی طرف بھاگنے نہ دروازے بند تھے یہاں ہرکل بھی آ کر پھسل گیا اب تک جو ہم نے سنا وہ اس کی فاصت اور اس کے فہم کی دلیل تھا جہاں آ کر بیٹھ گیا اس نے حکم دیا کہ سب واپس نہ ہو جاؤ اور کہا کہ میں تو تمہیں طاقت دے رہا تھا دین کی اسلام کی اس نبی کی غلامی کی میرا شدت رکھوں میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر قائم ہو رہے میں تمہارا امتحان لے رہا تھا تمہیں چیک کر رہا تھا اور تم سب کے سب قائم ہو سامنے قدم ہو تم کو مبارک ہو جی, ساری کبھی راضی ہو گئے ہرتل کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اس کو اسلام نصیب نہیں ہوا یہاں تک ہرتل کی بات تھی صحیح بخاری کی حدیث مکمل ہوئی اس پورے قصے میں کئی دروس کئی باتیں قابل بیان اور قابل غور سب سے اہم بات یہ کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی صفات مبارکہ کا آپ کی خوبیاں کفار کس طرح بیان کریں کفار کا ملک ہے سوال کرنے والا کافر ہے جواب دینے والا کافر ہے اس جواب پر تبصرہ کرنے والا کافر ہے سننے والا سارے کافر ہے اور ایک بڑی طاقتور حکومت ہے لیکن پیغمبر اسلام کے بارے میں ان کی منصفانہ باتیں آپ کے اوساف آپ کی خوبیاں کس طرح کفار کی زبان پر تھی الفضل ما شہدت بھی را فضل تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے چنانچہ یہ سارے دشمن دشمنوں کا اجتماع اور وہ اللہ کے علیہ وسلم کی خوبیوں کی گواہی دے سب سے بڑی نبی اسلام کی سیرت طیبہ آپ کی صفات مبارکہ اور آپ کی خوبیاں اس حدیث سے نمایاں ہوتی ہیں کہ کفار بھی کس طرح آپ کی خوبیوں کا اقرار کر دوسرا کفار نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے سچے نبی فلم جاؤ ہوں عرف ہوں کب گے جس نبی کو یہ جان چکے تھے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے جب وہ ایک تائی کی حیثیت سے ان کے سامنے پہنچا انہوں نے انکار کر کفر کر لیکن نبی کی حقانیت کو جانتے تھے ان کی صداقت کو پہچانتے تھے کہ وہ اللہ کا سچا نبی یار خوں نہ کما یار اب نہ ہو وہ نبی کی صداقت کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے اس طرح پہچانتے تھے لیکن قبول نہیں کیا قبول کیوں نہیں کیا اس لیے کہ ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں اور یہ بھی ایک درس چنانچہ ہرکل اور ثقافت دونوں علم اور فراست میں مساوی تھے لیکن ہرکل نے دعوت قبول نہ کی اور ثقافت نے قبول کر لی ہدایت اللہ دیتے ہدایت اللہ دیتے نبی اسلام مکہ کے معاشرے میں دعوت دے رہے ہیں اور آپ کا سگا چچا ابو اللہ اس کا انکار کرو دعوت قبول نہیں کرو حسن و جمال کا پیکر اس کی چمڑی سرخ رنگ کی ابو لہب لہب آگ کے انگارے کو بولتی اس لیے کہ وہ انگارے کی طرح سرخ و سفید تھا خون دلکتا تھا خوبصورت چہرہ اور خوبصورت جسامت لیکن جہنم کا ہی بن گیا اللہ نے ہدایت نہیں دی کیوں نہیں دی یہ بات اللہ ہے اور کالی چمڑی والا بلال حبشی ہدایت نصیب ہو گئی کیوں ہو گئی یہ بات اللہ کا ہدایت گمراہی اللہ کے ہاتھ اور یہ بھی اس واقعے کا درس ابو طالب آپ پر جان نچاور کرنے کے لیے تیار ہے اپنا مال خرچ کرتے ہیں کفالت کرتے مدد کرتے حفاظت کرتے اور نبی اسلام پورے اخلاص کے ساتھ اسے دعوت دے رہے ہیں اللہ نے توفیق نہیں تھی کیوں نہیں تھی اللہ کا یہ بات اللہ کا راز ہے جسے ہدایت دیتا ہے کیوں دیتا ہے وہ اللہ کا راز جسے نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا وہ اللہ کا راز جنت کے قابل کون ہے وہ اللہ جانتے ہیں وہ جنت کے قابل کیوں ہے وہ اللہ کا راز ہے میں کون جائے گا وہ اللہ جانتا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا وہ اللہ کا راز رائے مصیب نہیں ہوئی نبی اسلام بستر مرد تک دعوت دیتے اللہ پاک فرمایا کہ ان نقل آتا ہے منا کہ جس کو آپ چاہتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ تو اسے بھی ہدایت دینے کا اختیار نہیں رکھتے دوسروں کی تو بات ہی چھوڑو جن کی آپ کو چاہت ہے جن سے آپ کو محبت ہے اسے بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے تو اللہ کا کام آب ابو طالب ہمارا مطلوب نہیں ہے کیوں نہیں یہ ہم جانتے یہ کوئی انسان نہیں یہ ہمارا راز یہ تقدیر کے بغیر فیصلے جن کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور کاٹ نہیں سکتا ہاں ہمارا مطلوب تو وہ ہے جو فارس کی سرزمین سے نکلا ہدایت کی جو سجو ہے دھکے کھا رہا ہے ٹھوکرے کھا رہا ہے کوڑیوں کے عمر بک رہا ہے کبھی کسی کی غلامی کر رہا ہے کبھی کسی کی غلامی کر رہا ہے اسے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جو نبی یہ برحت ہے اور آنے والا اس کی تین خوبی ہے ایک یہ کہ اس کی دعوت کا مرکز وہ سرزمین ہوگی جو کھجوروں کے باغات میں گھری ہوئی دوسرا اس کی پشت پر مہر نبوت ہو اور تیسرا وہ صدقہ قبول نہیں کرتا ہدیہ اور تحفہ قبول دیتا ملک فارس سے نکلا دنیا کو نہیں جانتا کبھی کسی کی غلامی کبھی کسی کی غلامی دکے کھائے رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہمیں وہ ہمارا مسئلہ ہوتا کیوں ہے وہ ہم جانتے اور براہ وہ کھجوروں کی سرزمین میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ایک نشانی پوری ہو گئی وہ ایک دن اس نبی برحق کے پاس جاتا ہے کھجوروں کی بوری سر پہ ہے اور کہا کہ یہ ایک صدقہ لے کر آیا ہوں آپ کھا لیجیے آپ نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ تم کھاؤ اللہ کا نبی صدقہ نہیں کھاتا دوسرے دن پھر آ گیا کھجوروں کی بوری لے کر کہا یہ ہدیہ ہے آپ نے اس کو کھولا اور خود بھی تناول فرمائی اور صحابہ کو بھی کھلائی دو نشانیاں پوری ہو نبی اسلام نے محسوس کیا کہ یہ شخص پیچھے کی طرف جھان جھان کے کچھ دیکھ رہے آپ سمجھ گئے اپنی پشت مبارک سے کپڑا ہٹا دیا اس نے مہر نبوت دیکھ لی اور کہا کہ اشد اللہ اللہ اشد اللہ محمد اللہ یہ آنے والا کون ہے جو اپنا نسل بھول چکے لوگ پوچھتے کیا نام ہے کہتے سلمان فارسی پوچھتے باپ کا نام کیا ہے کہتے میرا باپ تو اسلام ہے اپنے باپ کا نام فراموش کر چکا فخر کس چیز پر ہے کہا کہ ایک دن نبی اسلام نے ایک جملہ کہا تھا کہ سلمان امیر پہ اے میرے گھر والوں سلمان فارسی جملہ میرے فخر کی بنیاد ہے فرمایا کہ یہ ہمارا مطلب جو فارس کی سرزمین سے نکلا اور تھکے کھاتا کھاتا ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے مدینہ منورا پہنچا اللہ نے کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا ہدایت دینا اللہ کا اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نبی اسلام کی نبوت نبی بننے سے پہلے آپ کی نوبت کا چرچا ایک ایک زبان پہ آ چکا تھا یہودی عیسائی اپنی کتابوں میں یہ بات پڑھ چکے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہ اس کی خوبیاں فلاں سرزمین میں ہوگا فلاں دور ہوگا فلاں زمانہ ہوگا وہ یہ بات پڑھ چکے تھے اسی طرح یہ کہانت سچی ہو یا جھوٹی ہو بھی اپنے علم سے اور سیادین کے انخاص ہے یہ خبر مل چکی تھی پہنچ چکی تھی کہ سچا نبی آنے والا اللہ کا آخری نبی آنے والا چنانچہ آپ کے نبی بننے سے پہلے آپ کی نبوت کا چرچا ایک ایک زبان پر تھا سچوں کی زبانوں پر بھی تھا جھوٹوں کی زبانوں پر بھی تھا یہودی بھی جانتے تھے کاہن بھی جانتے تھے عیسائی بھی جانتے تھے صحیح لوگ بھی جانتے تھے غلط لوگ بھی جانتے تھے اس کا معنی یہ کہ اللہ کی حجت قائم ہو چکی آپ کے ظہور سے پہلے ہی اللہ کی حجت قائم ہو چکی اور نبی کے آنے کی خبر ہر زبان پر عام ہو چکی تھی کہ ایک نبی آنے والے اور ایک نبی ظاہر ہونے والے یہ خبر پھیل چکی تھی اور چھا چکی تھی گویا آپ کی نبوت سے قبل ہی آپ کے نبی بننے کی خبر آ چکی تھی لوگ پہچان چکے تھے اللہ کی حجت قائم ہو چکی تھی جس کا معنی یہ ہے یہ اللہ کا نبی اب باقی سارے ذرائع اور طرق بند ہو چکے شیاطین اور جن اپنی کرسیاں لگائے آسمانوں کا ترسل کیا کرتے تھے کوئی خبر ہم تک پہنچ جائے کوئی راز ہم تک پہنچ جائے کیونکہ اللہ رب سے جب کوئی فیصلہ فرماتا اور اس فیصلے کی اطلاع فرشتوں کو ہوتی اور پھر فرشتے ایک دوسرے کو اس فیصلے سے آگاہ کرتے تو بعض اوقات فرشتوں کا جملہ شیاطین تک پہنچ جاتا جنوں تک پہنچ جاتا تو کچھ نہ کچھ آسمانوں کی خبریں اس طریقے سے اس راستے سے زمین پر آ رہی تھی لیکن جب نبی یاہر اس کے ظہور کا وقت آ گیا اللہ نے ان کو توڑ دیا اور اب جو بھی آسمانوں کا قصد کرتا شہاب ساتب کے ذریعے ان کو جلا کے راہ کر دیتا تو یہ جن بھی حیران و پریشان تھے یہ خبریں کیوں بند ہو گئی کچھ آسمانوں کے راز آتے تھے کچھ خبریں ملتی تھیں زمین والوں کا بھلا ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کیا زمین کا بگاڑ چاہتا ہے اور زمین کی تباہی چاہتا ہے اس کا معنی یہ کہ جن بھی اس بات کو جانتے تھے کہ زمین والوں کی خیر زمین والوں کی افیت آسمان کی خبروں پر کچھ خبریں آتی ہیں اور کچھ پہنچ جاتی ہے ان کا بھلا ہو جاتا ہے اب یہ خبریں کیوں بند ہو گئی کہ اللہ رب العزت زمین والوں کی بربادی کا فیصلہ فرما چکا یعنی زمین کی اصلاح زمین کی آفیت زمین والوں کا سکون آسمان کی خبروں اور بھی متحیر زمین پر پھیلے ہو کہ آخر کیا انقلاب آ گئے یہ خبریں کیوں بند ہو گئی اور آخر کچھ ایک جماعت بدھارے مکہ میں پہنچنے میں کامیاب ہو جہاں محمد رسول اللہ وسلم اپنے مٹھی پر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے اور قرآن کی تلاوت کر قرآن کی تلاوت کی آواز جنہوں نے سنی تو جن وہاں رک کے ٹھہر گئے یہ تو وہی کلام ہے یہ تو وہی تاثیر ہے جو اللہ کے دلوں پر موسا اسلام کے کلام کی تاثیر تھی بالکل وہی تاثیر وہی لذت وہی استمتا اور وہی مظاہر اس کلام کو سننے کا وہ ٹھہر گیا اس کلام کو سنا اور ایمان ان کے دلوں میں رازے ہو گیا انہوں نے وہی اسلام قبول کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجب کہ ہم نے ایک عجیب اللہ کا کلام سنا جو ہدایت دیتا ہے سراط مستقیم کی ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں ہم نے توحید قبول کر لی اور شرک سے توبہ کر یہ مٹھی پر جماعت متحیہ تھی پریشان تھی حیران تھی ان تک بھی حق پہنچ گئے تو اللہ کی حجت ہر سر پہ قائم ہو چکی ہے اور پیغمبر اسلام کی بےحت کے ساتھ ہی ظہور کے ساتھ ہی ایک ایک زبان پر اس پیغمبر کی بے کی خبر حجت قائم ہو چکی اب کیا معاملہ اور معاملہ یہی ہے کہ اس پیغمبر کی تباہ کر دو سارے راستے پر جادو ٹوٹ چکا کہانتے ختم ہو چکی شیاتی کی کرسیاں توڑ دی گئی ہیں آسمانوں کی خبروں کے سارے ذرائع بند ہو چکے ہیں اب ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ وہاں کی بڑی ذریعہ ہے اور وہ بڑی اس پوری کائنات میں ایک ہی شخصیت پر اترے گی اور نامل ہوگی جس کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب پوری کائنات کو اسی کی غلامی کرو نمازیں پڑھنی ہے اسی کے طریقے کے مطابق ساری زندگی خلق اور سارے امور اسی شخصیت کے طور و طریقے کے مطابق بسر کرنے ہیں یہ شخصیت ایک مثال ہے ایک آئیڈیل ہے اور ایک نمونہ ہے اب قابل اتباع صرف محمد رسول اللہ الرخصوص بس اور کوئی راستہ اب نہ کوئی شخصیت ہے نہ کوئی پیر و مرشد ہے نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی کہانت کوئی چیز نہیں سب بادل ہو چکے اب صرف ایک ہی پیغمبر برحد ہے اس کی اتباع اور اس کی غلامی پوری کائنات پر ایک فریدے کی حیثیت بس میرے دوست اور بھائیوں یہ ہے معاملہ محمد رسول وسلم کی اتباع سب راستے ٹوٹ چکے اب کوئی پیرو مرشد نہیں اور کوئی لائق اتباع نہیں لائق اتباع صرف محمد رسول اللہ سے بس اور کوئی اس سیرت کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنے کردار کو اپنے عمل کو عبادات کو معاملات کو استوار کر لو اور قائم کر یہ نجات کرا ورنہ پھر قیامت کا دن ہوگا پچھتاوے کے کچھ ہم جس طرح ہو رہی ہے جب لوگ جہنم کی آگ میں چیخیں گے پکاریں گے آہذائی کریں گے اور کیا کریں گا اپنا اخرجنا یا اللہ ہم کو جہنم سے نکال نکالنا جہنم سے نکل کر کیا کرو گے نا غیر سور اللہ نارمل ہم جہنم سے نکل کر نیک عمل کریں نیک عمل جو واقعی نیک ہو نیک عمل ہم پہلے بھی کرتے تھے لیکن وہ نیک عمل وہ تھے جو ہم اپنی خواہش کے مطابق نیک سمجھتے تھے پہلے بھی کرتے تھے لیکن اب جب جہنم سے نکلیں گے واقعی نیک عمل کریں گے جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے دائرے میں لیکن اب کیا فائدہ اب یہ چیخو پکار کس کام کی کہ ہم کو جہنم سے نکال دے ہم نیک عمل کریں پھر نیک تو پہلے بھی کرتے تھے لیکن یہ نیک عمل وہ تھے جو ہمارے مزاج کے مطابق تھے ہماری خواہشات کے مطابق تھے ہمارے بڑوں کی رائے کے مطابق تھے اور ہم ان کو نیکی کا نام دیتے تھے حالانکہ وہ نیک نہیں تھے ہماری شان میں دیکھ اور ہم اپنے خریدا نارا ہم تمہیں بتائے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا کن کا ہو ان کا ہوگا جو نیک عمل کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں حالانکہ وہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ٹھیک وہ کر رہے ہیں جس کی سوچ یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق کریں پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق کریں جن کو پوری مصیبت ہے اور پورا یقین ہے نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں انہیں پورا یقین ہے کہ اللہ کے نے نماز میں سینے پر ہاتھ پورا یقین وہ یہ نہیں کہ ہمارے بزرگ یہاں باندھتے ہیں یہاں باندھتے ہیں اوپر باندھتے ہیں یہ تو سب دعوت تو ہے یہ سب کے سب جہالت کے راستے ہیں میرے بھائیوں اللہ کی بہی علم میں اور اللہ کی بہی کے مقابلے میں جو بھی راستہ ہے وہ چین ہے چاہے وہ کسی کا بھی ان کو برا یقین کہ اللہ کے نبی نے اس طرح نماز پڑھی اس طرح رکوع کیا اس طرح سجدہ کیا رخوی دین کیا اونچی آواز سے عمین کہا ان کو ایک ایک عمل میں صحیح بخاری کی حدیث یاد ہے صحیح مسلم کا حوالہ یاد ہے ان کا عمل بصیرت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ یہ ہے سر لیکن وہ بھی عمل کرتے تھے اور سمجھتے تھے ہم ٹھیک کریں حالانکہ جو کرنے غلط تھا کیونکہ ان کے عمل کی بنیاد ایک ایسا علم تھا جو علم صحیح نہیں تھا علم نافع نہیں تھا بلکہ علم غیر نافع نبی اسلام کی دعا اللہ اصل کا علم نافع اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کروں دوسری دعا اللہ عروج لے کر میں نے علم لالم تھا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نافع نہیں مانا علم کی دو قسمیں ایک علم نافع ایک علم غیر نافع ان دونوں علموں میں فرق کیا ہے علم نافع اللہ کی بڑی علم غیر نافع ہر وہ علم جو بڑی کے مقابلے بس خلاص یہ ہے راستہ اب جہنم میں چیخیں گے چلائیں گے پکاریں گے یا اللہ ایک موقع دے دیں ہم باقی نیک عمل کریں گے وہ نہیں جو پہلے کرتے تھے وہ نہیں وہ نیک نہیں نیک عمل تو وہ ہے جو اللہ کے میں اس اور آپ کے طریقے کے مطابق اللہ کیا فرمائے گا آباد میر کو مائ تذکر فی ہے من اللہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی اتنی طویل عمر کہ وہ عمر کافی تھی سوچ بچار کے کسی کو ستر سال کسی کو اسی سال کسی کو سو سال اتنی عمر کافی ہوتی ہے اور حق کو قبول کر سوچ کے لیے فکر کے لیے اتنی عمر کافی یہ عمر ہم تم کو دے چکے حجت پوری کر چکے اور دوسری بات یہ کہ بچا تم تم دیر سوچنے کی ضرورت کیا تھی میرا پیغمبر تمہارے پاس آ چکا تھا آنکھیں بند کر کے بھی اگر میرے پیغمبر کے دامن کو تھام لیتے سیدھے جنت میں جائے لیکن تم نے خود سوچا اپنی عقل سے پرکھا نتیجہ گمراہ ہو گیا میرے بھائی اللہ کی حجت قائم ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بے اور ظہور سے قبل ہی ایک ایک زبان پہ اپنے پیغمبر کا تذکرہ جاری کر دیا حجت قائم ہو چکی رسول مموس ہو چکا راستے مزدور کر دیے گئے کہانتے باطل ہو گئی شیاطین کا انکار ختم ہو گیا شہاب ساکن ان کو چلا کے راہ کر رہے سارے دور بند ہیں اب ایک ہی تاریخ ہے ایک ہی احساس ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور یہ احساس کب تک ہے کوئی ایک صدی کے لیے نہیں دو صدیوں کے لیے نہیں بلکہ کیا مدد کے لیے ہے اور یہ احساس کس کے لیے ہے صرف علماء ہی کے لیے نہیں علماء ہو عالمی ہو حاکم ہو محکوم ہو تاجر ہو آجر ہو مستاجر ہو ملازم ہو مرد ہو عورت ہو اس سب کے لیے احساس ہے کہ ہمارا لیے اور آئین محمد رسول اللہ اس حقیقت کو قبول کر کرسل نے قبول کیوں نہیں کی اس نے اپنی چودراہٹ کو اپنی بادشاہت کو اپنی سرداری کو ترجیح دی رسول اللہ رسم نے فرمایا خبردار دو چیزیں تمہارے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں ایک دنیا کی چودراہٹ کی محبت دوسرے دنیا کے مار کی محبت تو ان محبتوں کو ختم کرو تاکہ صحیح معنی میں تم حق کو قبول کر سکو اور اللہ کے نمبر کی اتباع کر سکو ابو خبر حادف اللہ علی بنا الحمد للہ وسلات وسلام علیہ رسول اللہ وبعد یہ آج کا اعلان بلوچستان صوبہ کے متعلق ہے بلوچستان کا ایک علاقہ کلات یہاں ہماری جماعت کے عالم مولانا بہار صاحب دعوت کا کام کر رہے ہیں اور ان کے صاحبزادے ہیں حافظ عبد الرحمان صاحب یہاں آتے رہتے ہیں اور ہم پوری طرح ان کا تزکیہ دیتے ہیں بلوچستان کے علماء نے ان کی پوری بھرپور تصدیق اور تائید کی ہے ان کا ادارہ ہے کلات میں دعوت الخدا اہل حدیث کے نام سے اور میں عرض کروں کہ بلوچستان کا صوبہ دارتی اعتبار سے سب سے پسماند ہے باقی صوبے میں حمد اللہ کچھ نہ کچھ دعتی اعتبار سے مالا مال ہو چکے ہیں بلوچستان میں دعوت ابھی تک نہ ہونے کے برابر اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں کوششیں جاری ہیں اور یہ کلات بھی انہی علاقوں میں سے ہے یہاں چونکہ ادارہ بھی الحمد للہ قائم ہو چکا ہے اور طلبہ پڑھ بھی رہے ہیں اور ہمارا ایک رابطہ چند سالوں سے قائم ہے ہم آپ سب کو یہ دعوت دیں گے کہ اس ادارے کے لیے ضرور تعاون کریں اس پسماندہ علاقے میں ان ساتھیوں کا کام کرنا وسائل کے نہ ہونے کے باوجود یقیناً ایک جہاد ہے اس جہاد میں آپ بھی ان کے ہم قدم ہوں اور تعاون کریں صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ رب عزت اس ادارے کو دعوت کا اور توحید کا مرکز بنا دے کہ یہاں سے توحید کی شعائیں پھوٹیں اور بلوچستان کا علاقہ اس دعوت سے مالا مال ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایک ساتھی سلمان صدیقی صاحب ان کے والد فوت ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور بہت سے ساتھیوں نے گزارش کی ہے پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں فرما دے اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اور ایک اور ساتھی انہوں نے بھی اسی طرح کی دعا کی درخواست کی ہے بیماروں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے جو ساتھی پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور اللہ رب العزت عافیت اور آسانیاں مہیا فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمد ہو نستعین ہو نستفر ولاعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدزة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 في كل مكان ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي